بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف اولین آج سماج کو برائیوں کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بھور میں پھنسی سماج کی کشتی ساحل سے دور ہچکو لے کھا رہی ہے فحاشی عریانی جوا سود چوری شراب خون ریزی اور معصیت و نافرمانی کے طوفانی سیلاب میں پھنسی یہ کشتی پاکیز کی اور بھلائی کے ساحل سے کوسو دور ہو گئی ہے اندیشہ ہے کہیں سماج کی یہ ڈگمگاتی کشتی غلازت کے اس سیلاب میں کرک نہ ہو جائے اس نیا کو پار لگانا ہمارا ہی کام ہے اور یہ ہمارا عظیم دینی اخلاقی اور ملی فریضہ ہے لیکن کس طرح قرآن کا کیا ارشاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا کیا سکھاتا ہے سابقون الاولون کی سیرتیں کیا بتاتی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا کہ اسی دوران محترم ابو چاند جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی العالی کا ایک مقالہ برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں کے صفحات میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی مطالعہ سے ذہن کی گرہیں کھلنے اور گتھیاں سلجھنے لگیں میں نے سوچا کیا اچھا ہو کہ استفادے کا حلقہ وسیع ہو جائے اور یہ مقالہ ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کر دیا جائے والد محترم سے عرض کیا اجازت مل گئی کے مختلف سے یہ مقالہ یکجا کیا اور ابو جان سے درخواست کی کہ اس پر ایک نظر ڈال لیں موصف محترم نے نظر ثانی فرمائی ذیلی عنوانات لگائے اور اب یہ مقالہ ایک موکر کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں اس سے پہلے اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے مگر اس مقالہ کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ایک چیز ہمیشہ کھٹکتی رہی کہ اس مقالہ کو بڑے سائز میں کیا جائے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور اب اس کتاب کا تازہ ایڈیشن اپنی پوری آبتاب کے ساتھ دمائی سائز میں آپ کی خدمت میں پیش ہے امید کے مقالہ قارئین کو حوصلہ دے گا برائیوں کے مقابلے میں نہ صرف جمنے بلکہ ان کو مٹانے کی ہمت بخشے گا اور اپنا منصبی فرض ادا کرنے کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا خدا سے دعا ہے کہ اس کے دین کو بلند کرنے والوں کی کوشش و کاوش سے تاریخیاں اپنے ہی وجود میں گم ہو جائے اور نور اسلام سے یہ دنیا جگمگا اٹھے المستعان والسلام سعید اختر خان یوسفی